بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ العالمین واشد اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََ الحد اللہ واشد المحمد رسول معذد ناظرین اس سے پہلے آپ کے سامنے اذان کے تعلق سے بات بتائی گئی تھی کہ السلاۃ و خیر من النوم کا جواب یہ دینا صدقتا و بررتا و بالحق نتقتا بدات ہے یہ اذان سے متعلق یہ بات تھی آج ہماری گفتگو ہوگی اقامت کے تعلق سے کچھ لوگ اقامت کہتے ہیں اور اقامت میں جب قدقامتی صلاح کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اقام اللہ ادا مہا کہتے ہیں تو یہ بدعت ہے اقام اللہ ادا کہنا اس کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حد درجہ ضعیف روایت ہے اور ضعیف روایت ناقابل قبول اور ناقابل عمل ہوتی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کسی دوسرے صحابی سے مروی ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قامت کہی اور قدقامتی صلاح پر پہنچے تو ہمارے نبی نے کہا اقام اللہ ادامہ یہ روایت ابو داود کی ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے اور اس روایت میں ایک راوی مجھول ہے اور دو ضعیف روات ہیں اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے مثال کے طور پر امام نوی فرماتے ہیں کہ اس کی صنعت بہت ضعیف ہے اسناد ضعیف الجدہ یعنی اس کی صنعت بےحد ضعیف ہے اور امام بن رجم فرماتے ہیں فحاد الاسناد ضعفن اس اسناد میں یعنی اس روایت کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں فی ہے راوی مجہول اس کی صنعت میں ایک مجہول راوی ہے اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں رئی سب ثابت یہ حدیث ثابت نہیں ہے اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ فی اسناد ہی شہر بن ہوشب وفی ہے مقار المعروف اس کی صنعت میں شہر بن ہوشب ایک راوی ہیں اور ان کے بارے میں معروف کلام ہے یعنی ان کے شہر بن ہوشب کے بارے میں اور امام البائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف قرار دیا ہے بلکہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث واہی ہے یعنی حد درجہ کمزور ہے ضعیف ہے اور نوی نے اور اسقلانی وغیرہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے تو ان کے اقوال کی روشنی میں معلوم ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے جو ناقابل قبول ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان جواب دینا ہی چاہتا اذان پر قیاس کرتے ہوئے تو قد قامتی صلاح کا جواب بھی قد قامتی صلاح ہی کہے جیسے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ادا سمعتم الندا فقول مسلم یقول معدن جب تم ندا سنو تو جیسے مؤذن کہتا ویسے ہی کہو تو اگر اس کا جواب دینا ہی ہے اور اس اقامت کو اذان پر قیاس کر کے اگر اس کا جواب دینا جائز کہا جائے گا تو ایسی صورت میں اس کے جواب میں قد قامتی صلاح ہی کہا جائے گا نہ کہ اقام اللہ و ادامہ کیونکہ جیسے مؤذن کہتا ہے وہی کہنا آپ کو صرف حیا علیہ صلاح حیا الفلاح میں جو ہے ولا قوت اللہ بلّہ کہیں گے باقی اور جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ویسے ہی کہا جائیں گے جس طریقے سے معذن کہتا ہے یعنی اگر اقامت کو اذان پر قیاس کیا جائے تو یہی تو بھی قد قامتی صلاح کا جواب اقام اللہ ادام کہنا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ حدیث کا جو الفاظ ہیں عموم ہیں اور عموم میں انہی الفاظ کو خارج کیا جائے گا یا تخصیص کی جائے گی جن کی تخصیص کی دلیل صحیح حدیث کے اندر موجود ہوگا اور جب اس کی دلیل نہیں ہوگی تو وہی الفاظ دہرائے جائیں گے جو مؤذن کہتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ عبادت ہے اور عبادت کے اندر اصل منع ہوتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے کئی بار یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی کیونکہ یہ نماز سے متعلق مسئلہ ہے اقامت کہنا اذان دینا سب عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے یعنی کتاب و سنت پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے وہی چیز کہیں گے جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہوگا اور جس کا ثبوت نہیں ہوگا انسان اس کو نہیں کرے گا عبادت کے اندر اصل منع ہے یعنی وہی عبادت کرنا جائز ہے جس کا ثبوت ہوگا کتاب و سنت سے جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی باتیں تمہید میں بھی اور بدعت کے ذکر کرنے میں بھی بطور یاد دہانی میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کیونکہ عام طور سے لوگ تمیز نہیں کر پاتے ہیں عبادات اور معاملات کے اندر عبادات اور معاملات کے اندر لوگ تمیز نہیں کر پاتے اور جب کوئی بات آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعات ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں بھی تو بدعات ہیں آپ اسے کیوں استعمال کرتے ہیں موبائل بدعات ہے فلاں چیز بدعات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے عبادات کا تعلق جو ہے عبادات کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے دنیا سے معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے اور معاملات میں اصل عباہت ہے اصل حلت ہے اور عبادات کے اندر اصل منع ہے یعنی وہی عبادت کرنا جائز ہوگا جائز ہوگی جس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر ہوگا تو یہ بہت اہم قاعدہ ہے اگر اس قاعدے کو ہم یاد رکھیں گے تو ہم لوگوں کو صحیح جواب بھی دے سکیں گے اور اپنے آپ کو بھی بدعت سے ہم بچا لے جائیں گے تو بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا ہے اللہ نے دین کی تکمیل فرمائی ہے دنیا کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی ہے روزانہ نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یا لوگ بنا رہے نئی نئی چیزیں تو دنیا کی تکمیل نہیں ہوئی ہے دین کی تکمیل ہوئی ہے لہذا بدعات کا تعلق دین سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا ہے جو بدعات کے خوگر اور عادی ہیں وہ سیدھے سادھے یا اس طریقے سے کم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ شوشہ چھوڑ کر کے کہ موبائل بھی بدعات ہے ٹرین بھی بدعت ہے فلاں چیز بھی بدعت ہے یہ کہہ کر کے لوگوں کو یعنی دھوکہ دیتے ہیں اور اس طریقے سے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں جن کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا وہ ان کے دھوکے میں بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور پھر بدعت کو پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ بدعت کا تعلق دین سے ہے دنیا سے نہیں ہے ہمارے نبی نے صاف فرمایا ان تم عالم بے امور دنیا کم تم اپنے دنیا کے امور کو زیادہ جاننے والے زیادہ جاننے والے تو دنیا کو اللہ نے مکمل نہیں کیا دین کی تکمیل ہوئی ہے علی و محکمل تو رقم دین ہم نے تمہارے دین کو تکمیل کیا اور ہمارے بھی کہ حدیث من عہد صافی امرین جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز پیدا کی یہ نہیں فرمایا دنیا کے اندر نئی چیز پیدا کی دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی لوگ اس کی اس کو بناتے رہیں گے لوگ اسے بناتے رہیں گے ہمارے بھی کے زمانے میں چمڑے کا موزہ تھا لوگوں نے آپ کے زمانے کے آخر میں جو ہے کپڑے کے موزے آ گئے صحابہ کرام نے کپڑے اور اون اور لائرن کے موزوں پر مسئلہ کیا پہلے بہت ساری چیزیں نہیں تھی اب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لہذا دنیا کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی ہے اور دین کے اللہ رب العالمین نے تکمیل فرمائی ہے لہذا بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے دنیا سے نہیں ہوتا اور دنیا کی چیزوں میں اصل حلت اور عباہت ہے اصل یہ ہے کہ اسے ہم استعمال کریں گے ہمارے لیے جائز ہے اللہ یہ کہ اس کے بارے میں کوئی نس ہو اور اسلام کے کسی اصول سے ٹکراتا ہو تب اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا کمپیوٹر ہے موبائل ہے جہاز ہے اور اس طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا استعمال ہمارے لیے حلال ہے ہاں اگر اسے ہم غلط چیز میں استعمال کریں گے تو اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہو جائے گا لیکن اگر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں گے تو اس کا استعمال ہمارے لیے حلال ہوگا دین کے لیے استعمال کیجیے دین کے اشاعت کے لیے استعمال کیجیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں سے اگر آنکھوں کا زنا کریں گے تو اس کا استعمال حرام ہوگا لیکن اگر ان آنکھوں سے کتاب اللہ پڑھیے حدیث پڑھیے دینی باتیں پڑھیے کہ دینی کتابیں پڑھیے تو وہ چیز آپ کے لیے جائز ہوگی اسی طریقے سے موبائل وغیرہ ہے کہ موبائل کا استعمال آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ کس طرح اس کو استعمال کرتا ہے اور نہ نف سے ہی موبائل کے ایجاد میں یا اس کے استعمال کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی قباعت نہیں ہوتی ہے تو یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دین کے اندر عبادات کے اندر اصل بنا ہے اور جو معاملات ہیں دنیاوی چیزیں ہیں ان کے اندر اصل حلت عباہت اور جواز ہے اللہ رب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی نے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے الزی خلق القم محفل ارد جمی آ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے ہر رما نت اللہ اخرج البادی فرما دیجیے کہ وہ کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اس کو حرام کر رہا ہے تو دنیاوی چیزوں کے اندر اصل عباہت ہے دین کی چیزوں میں دینی امور کے اندر اصل حرمت ہے تو یہ قاعدہ آپ ہمیشہ یاد رکھے اگر یہ قاعدہ یاد رہے گا تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا اور صحیح راستے سے آپ کو بھٹکا نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حرب ہم سب کو صحیح منہج پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعات سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے بدعت چھوٹی ہو یا بڑی ہر بدعات گمراہی ہے اور بدعت انسان کو بڑے گناہوں تک لے جاتی ہے کبھی کبھی انسان کہتا ہے چھوٹی سی چیز ہے اس کو کر لیتا ہے وہی چھوٹی چیز انسان کے لیے بعد میں خطرناک ثابت ہو جاتی ہے معمولی خطا معمولی بھول انسان کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا اس کی وجہ سے تو یہ بدعت کے بارے بارے میں بھی یہی چیز ہے کہ بدعت ہر طرح کی بدعت اسلام کے اندر حرام ہے آپ اسے معمولی نہ سمجھیں بدعت کی خطرناکی اور سنگینی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو کوفہ کے اندر مسجد کے اندر نئی چیز کرنا شروع کیا تھا اور اجتماعی ذکر اور تحلیل کرنا شروع کیا تھا آپ دیکھیں گے تو یہ بہت معمولی سی چیز نظر آتی ہے بہت معمولی سی چیز کہ انہوں نے کیا کیا تھا اجتماعی طور پر تحلیل اور تکبیر اور تصویر کہنا شروع کر دیا ان کا جو اگوا اور سرگنا تھا وہ کہتا کہ سو مرتبہ الحمد تو سب لوگ الحمد للہ ایک زبان ہو کر کے کہتے تھے وہ آگے کہتا لوگ اس کے پیچھے پیچھے کہتے تھے تو اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کو انہوں نے مسجد سے نکال دیا یہی لوگ معمولی سی چیز تھی یہی لوگ جب جنگ ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خارجیوں نے جنگ کی تو یہ سب کے سب لوگ جو خوارج تھے ان کو تیر تھما رہے تھے اور خوارج کی طرف سے لڑ رہے تھے یہ چھوٹی سی بدعت سمجھ لیجئے ان ان کو ایک بڑی بدعت کی طرف لے کر کے گئی ایک بڑی بدعت کی طرف لے کر کے گئی اس لیے انسان بدعت کو سنگین سمجھے اسے معمولی نہ سمجھے کہ معمولی چیز ہے یہ اور کیا مسئلہ ہے اس کے اندر نہیں یہ کبھی کبھی چھوٹی سی چیز انسان کو خطرناک جگہ پر پہنچا دیتی ہے اس لیے ہمیشہ ہر بداعت سے انسان کے لیے بچنا ضروری ہے اور ہر بداعت گمراہی ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا ہمیں بداعت سے نفرت کرنی چاہیے نبی کی سنت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے سنت یہی سفین نو ہے اسی کے اندر نجات ہے جس نے سنت کو پکڑ لیا اللہ کے سر کی شریعت و طریقت طریقے کو تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا سنت کی راہ چھوڑ دی وہ انسان گمراہ ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچا امین وہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ